سیدنا ابو حرار رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی کھڑے پانی میں ہرگز پیشاب نہ کرے پھر وہ اس میں وضو کرے گا اور ایک روایت میں ہے پھر وہ اس سے غسل کرے گا یہ الفاظ یتوزاؤ کی جگہ پر ہیں حدیث نمبر تین سو چورانوے مسند احمد